اور کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق اور مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں